الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إيمان آلیو تم نماز تے صبر نال مدد حاصل کرو بے شک اللہ تعالی صبر کرن والوں دے نال ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون جرا الله ورسوله ماريا جي ماریا جے تم انہوں نے ہوا نہ کو بلکہ یہ زندہ ہیں ورتم جانتا نہیں ولنبلونكم بشيء من من ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ہم ضرور آزما گا کچھ خطرہ بھوک نال اور مال گا تے جان گا تے میواں گا نقصان نال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم تابت قدم رہن آنا خوشخبری سنا دیو الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ان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 جنہوں نے کفر کیو تو کفر ہی کی حالت میں مر گیا انہوں لوگوں پر لانت ہے اللہ تعالی کی تو فرشتہ کی تو انسان کی سارا ہی خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وس صدا قصے مرے گا نہ انہوں تو عذاب اولو کی ہو جائے گا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المتقر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون بے شک آسمان سے زمین کا پیدا کرنا رات گاڑی کا آم جانما کشتیاں ماں جہی انسان کا فائدہ کی چیز لے گئے سمندر میں چلے تو اس بدل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 جڑا ایمان والا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالی نال محبت رکھے جی کدی یہ ظالم اس کڑی نہ تک لے جس ویلے یہ عذاب نہ دیکھے گا یہ طاقت ساری کی ساری اللہ تعالی ہی ہے یہ گل یہ اللہ تعالی سخت دینے والا ہے جس وے لوگ بےزار ہو جائے گا جن بھی سرما برداری کی جائے تھی ان لوگوں سے جیڑا ان کا کہن پر چلے تھا تو وہ عذاب نہ دیکھ لیں گا تو ان کا سارا تعلقات ٹوٹ جائے گا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبوأ منهم كما تبوأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار پیچھے ٹورنا والا لوگ افسوس کدے ہونا ہونا ایک دنیا وال ایک باری دنیا پر جانو نصیب ہو تو ہم سے بیزار ہو جاتا جس طرح یہ مارا سے بیزار ہو جائے اس طرح اللہ تعالیٰ انہوں کا عمل دس ہے وہ انہوں کا پچھتا واسطے کبھی بھی جنم سے نکلنے والا نہیں ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين هلو تو زمین میں جڑی حلال کے پاس چیزیں دکھاؤ تو شیطان کا خوراور نہ کرو بے شک وہ تھارو باندھے باندھے ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وہ تو تمام پہلا کموں اور بے شرمی اللہ وہی حکم دیا کہ اس گل کو کہ تم اللہ تعالیٰ پر بے گل کو جو تم جانتا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنزل الله قالوا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 ताला को शुक्र करता हो जेकर तुम खास उससे इबादत کرے إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد نے کہ اٹھارہ وقت چھڑی ہوئی بھی چیز نہ سور گا ماس نہ اس چیز نہ جس پر اللہ تعالی کے علاوہ کسی وہ نہ لیو جائے حرام ہاں جڑو بندو بے وس ہو جائے نہ وہ سواد لیتے ہے نہ فرمانی کرتے ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ مجھ بخش نالو بے بہا مہربان ہے الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بے شک وہ لوگ جڑا انہوں حکمہ نہ جڑا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا ہے تو اس کا بدلے دنیا کو چھوڑو جو مل لے لیں وہ لوگ کا اپنا ٹیڈما بس آگ ہی پال رہے ہیں تو انہوں نے قیامت کا پیارے نہ اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے وہ نہ انہوں نے پاس کرے گو میں ان واسطے درد نہ کرا ہوئی یہ بھی لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی تو بخش کے بدلے عذاب مل لے لیے फिर ये लोग जोजफ की अकबर کتنا दलेर ہو گئے ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد यो इस गलों जो अल्लाह ताला ने किताब पर हक नाजिल ते बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ कियो वे जिद मां दूर जा पिया إليك البر أن وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الياطي والملائكة والكتاب والنبيين وهذا المال على حبه ذوي القربى واليتامى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون لیکی یا نہیں جی تم اپنا ہوں چڑھا یا لینا در کر لے بلکہ نیکی جائے یہ آدمی ایمان لیا گئے اللہ تعالیٰ ور تو آخرت کا پیارا ور تو فرشتہ ور تو اللہ کی کتاب ور تو نبیاں ور اور اللہ کی محبت ماں اپن مال دیا رشتے داران یتیمان چاہے محتاجہ نا چاہے مسافرانہ چاہے سوالیاں اور گردن شرکان ماں نماز قائم رکھے زکات رہے تو وہ لوگ جڑا اپنا وعدو پورا کرے جس ویلے وے وعدو کر لیں جڑا سختی ماں تکلیف ماں تو خاص لڑائی ویلے ثابت قدم رہے یہی لوگ سچائیں تو یہی لوگ परहेजगार ہیں يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء تخفيكم من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ايمان عليهم ہر اوپر مقتول کا بارہ ماہ برابری فرض کی گئی ہے آزاد آزاد کا بدلامہ غلام غلام کا بدلامہ کالفری کالفری کا بدلامہ جس کسی نہ اپنا پائی کروں کچھ معافی ہو جائے پھر مطالبوں بھی چنگی طرح ہے ادائیگی بھی نیکی نام یا تھارا رب کی طرف ایک آسانی تے مہربانی ہے پھر جڑو آدمی اس نے بعد بھی فادو کرے وہ اس وقت دکھ دینے والا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ يَا اے عقل مندو سارا واسطہ قصاص کا قانون ماں زندگی ہے تانجے سم پریزگار بن جائیں كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين تھرا اوپر فرض کیوں ہو گیا ہے جب تھارا بچوں کسی بھی موت کو ویلو آ جائے اور وہ کچھ مال دولت چھوڑ تو گئے تو وہ اپنا ماں باپ رشتے داروں واسطے انسان وسیعت کر دیا یہ گل ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے گھر والا واسطے على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم آدمی آدمی سن سن بعد نے بدل چھوڑا ہے اس کو گناہ سے بس انہیں لوگوں ان ہے جڑا اس نے بدن بے شک اللہ تعالیٰ خوب سن لالو جان لالو ہے نالو سنی جنة أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وجس آدمی يردار جو ڈر ہے جو وسیعت کرن اعلیٰ نے طرف داری یا گناہ کی یو ہے پھر وہ انہوں نے دشکار سورہ کرا چھوڑے تاں اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ بہت پکش مجھ مہربان ہے يا أيها الذين الذين آمنوا كتب كتب عليكم الصيام كما على من قبلكم لعلكم تتقون اے ایمان سارا اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سارا سے پہلا دستوں کنور فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جائیں أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تقوموا خير لكم من كنتم تعلمون یہ دنیا میں کچھ چڑھا ہے پھر جڑوں کو کھارا بھی چم مانگو ہے یا سفر کر ہے تاں وہ دوجہ چاہنا میں یا تعداد پوری کر لیا ہے پھر جڑا مشکل مال ہی اس میں چال سکیں وہ روزہ کا بدلہ میں ایک مسکین روٹی کھوالے پھر جڑوں آدمی خوشی نال نیکی کریں بات اس وقت گرو ہی کرتے جی تم روزہ ہی رکھیں تو یہ گل سارا واسطے زیادہ ہی چنگی ہے جے کر تم جانے شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكيلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان وہ مہینوں وہ ہے جس میں قرآن نازل کی ہوگی ہوئے جو لوگوں واسطے ہدایت ہے تو جس میں ہدایت کی حق حق سے باطل نہ نکھیڑن کی دلیل ہے بس سارا بچوں جس میں یہ مبارک مینو آساج ہے وہ اس کا روزہ رکھیں جڑوں ماندو میں یا سفر پر گئے پھر وہ دونوں پیاروں میں وہ تعداد پوری کر لے اللہ تعالیٰ سارا نال آسانی کرنی لوڑے وہ سارا ور سختی بھی کرنی چاہتے اور سانے تم تعداد پوری کرنے نالے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں اس گل پر اس نے تو سو دسی ہے اور تاجے تم شکر گزار بن گئے وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يغفرون نبي صلى الله عليه وسلم جس وجہ سونا میرا بندہ میرا بارہ مت پوچھے تو بے شک ہوں میرا ہی ہوں ہوں دعا منگن آ گی دعا قبول کروں جس میں وہ میرا کو دعا منگے لہذا انہوں نے چاہیے کہ وہ میرا حکم مننے تو میرا بس ایمان لیا تاکہ انہوں نے ہدایت نصیب ہو جائے وَقِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رُوَفَةُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سارا وقت روزہ رات میں اپنی بیوی نال ملاقات کرنی جائز کی گئی ہے بھی سارا واسطے ویر ہیں تو تم ان واسطے ویر ہیں اللہ تعالیٰ نے پتو ہے جی تم اپنا آپ نال خیانت کرے تھا پھر ساری توبہ قبول کر لی یہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھیں بس تم نیڑے بھی نہ لگو اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں واسطے اپنا حکم بیان کرے وہ پرہیزگار سمجھے ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون تم اپنا مال آپس میں ناک طریقہ نال نہ کھاؤ نہ تم انہوں نے ہاتھ میں پورا لے جاؤ तव्हांजे कमु रोकण माल दौलत विकियूं कुझु हिसो गुनाह नाल खावे हालांकि तम हालांकि तम हालांकि तम जाने नहीं है يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من من اتقوا واتوا البيوت أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ن چند کا بارہ میں پوچھیں جی وہ کیوں کٹے بدے سب لوگوں دکان وقت دسن وہ ہے خاص کر آج کا وقت نہ یا کوئی نیکی نہیں یہ تم کراما انہوں نے پیچھے پیاویں بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے تو تم کراما ان کا کنواں بچوں ہی آؤ اور اللہ تعالیٰ توڑی اور اللہ تعالیٰ کو ڈرتا رہو تاکہ تم کامیاب ہو جائے وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين تم اللہ تعالی کا رستا موکا نال جنگ کرو جا سارا جنگ کرے تو نہ تدلو یقین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کر واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم جب تھوڑی بے اس لڑائی نہ کرے تو جی وے آپ سارے لڑائی تم انہوں نے قتل کر سکو کافروں کی یہی سزا ہے پھر جی بات آ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ پڑو بخش مہربان ہے وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين انہوں نال جنگ کرو اس توڑی جو کفر و فتنوں باقی نہ رہے تو دین چھڑو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہو جائے फिर अगर मेरे पास आ जाए ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਛੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰੀ ہے ਜਿਹੜਾ ظالم ہے الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ادب والا مہینہ بدلہ ہے اور ادب والی میں برابری ہے بس جو سارا اوپر زیادتی کرے تم بھی اس پر زیادتی زیادتی کرو جس طرح اس نے سارا اوپر زیادتی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 کول ہے وہ بکری کی نہ وے اللہ تعالیٰ سے ڈر کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینا ہو ہے الحج أشهر معلومات فمن قرر فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتجودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حج کا مہینہ مہینے جڑا معلوم ہی ہے تو جس آدمی نے ان مہینہ میں حج کی پکی نیت کر لی پھر وہ حج کے دوران نہ بیوی نال ملے نہ کئی گناہ کی گل کرے نہ کول لڑائی کرے تم جیڑی بھی نیکی کریں خدا تعالی اس نے خوب جانے رفتہ وہ خرچو لے لیا کرو بہترین سفر خرچو تو یقیناً تک وہی ہے کہ عقل مندو تم میرا تین رفتہ ہو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين هذا کہ تم حج کے دوران اپنا رب و فضل لوڑنے یعنی حلال روزی پھر جس طرح تم ارفات سے تم مشر حرام کو لے اللہ تعالیٰ نے یاد کرو تو اس کو ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تم سکھائے ہوئے اس سے کے سے تم یقین لوگوں میں تھا حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم على تم قطو ہو گیا ہو جتن لوگ ہو گیا میں اللہ تعالیٰ کو بخشش منگو بے شک اللہ تعالیٰ بخش نالو مجھ مہربان ہے فَإِذَا قَضَيْتُمْ مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق جس जिस वेला तुम اپنا کام پورا کر رہے ہیں پھر تم اللہ تعالیٰ نے یاد کرو جس طرح تم اپنا باپ دادا نے یاد کرے تھا بلکہ اس کو بھی زیادہ یاد کرو کچھ ایسا ہے جہاں کہ اے ماریا ربا تو ہونا دنیا میں دے دے ان واسطے آخرت میں کچھ يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقول عیسائیں إيه جڑا دعا کریں ربا تو ہونا دنیا میں خیر تے آخرت میں خیر عطا فرما تے ہونا اگلا عذاب سے بچا لیں لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہوں کی نیک کمائی کو حصہ نصیب ہے وہ تے اللہ تعالیٰ قابل حساب لینا والو ہے واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فإن جنيتنا إنما الله تعالى نقول يا پھر جو آدمی دو دنوں وہی چاول کر کے چلے ہو جائے اس کو بھی کوئی گناہ نہیں تو جڑوں اور رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ گل اس وقت آدمی واسطے جو اللہ اللہ تعالیٰ سے در تو رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہو تو جان لو کہ تم سارا اس سے کو اکٹھا کیا جائے گا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام تلقم میں کوئی کوئی کسو بھی ہے کہ دنیاوی زندگی کا بارہ میں تو انہیں گل بڑی سونی اور وہ اپنا دل کی گل پر اللہ تعالیٰ نے بھی دعا بنا لے حالانکہ وہ دین کو بڑو پکو دشمن ہے تو جس وجہ وہ سارا کو مڑ گئے جائے وہ زمین میں فساد چکن کی کوشش کرے تو فصل نہ اور ہر کہیں کی نسل نہ برباد کرے حالانکہ اللہ بگاڑنا پسند نہیں کرتا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنفس والله لا يحب الفساد جس نے وہ سارا قانون مڑ کے جائے وہ زمین میں فساد چکن کی کوشش کرے تو فصل نہ اور ہر کہیں کی نسل وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ جس ولا اس نے کیوں جائے اللہ تعالیٰ سے ڈر اس ویلا اس کو بڑھیا اس نے اور اور گناہ پر پرکاش ہو رہا ہے اجے آپ بندہ لگتا ہے جن میں شدید ہے الله تعالى اسما بنور مجھ مہربان ہے يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين أيمان عليكم تم اسلام نو پورا پورا داخل ہو جاؤ اسلام کا پراور نہ ٹورو بلا شبہ وہ سارو باندھے باندھے دشمن ہے فَإِن فَعْلَمُوا جے کرے صاف صاف حکم آ جان کے بعد بھی سارا پیر سیدھا رستہ تو سج گیا پھر تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست سے حکمت آلو ہے هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمان والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور یہ لوگ کہاں یہ ڈیپ مائیں بس اس سے ہی یہ خدا و عذاب ان کو رہے چڑھ کی چھام آ جائے اور فرشتہ بھی تو پھر فیصلے کا پتر جائے اور اللہ تعالیٰ دری سارا معاملہ پھر جائے گا سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب कुझु बणी इसराइल انہوں نے انہوں کتنی صاف صاف نشانی دیتی کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ تھا جان سے باہر بٹا چھوڑے وہ سن لے پھر اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینا لو ہے زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب کافروں وقت دنیا کی زندگی خوب سجا دیتی گئی ہے کئی وہ ایمان عالمی حاصل حالانکہ جڑا پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے گار ان سے اوپر لے گا اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بشمار روزی دیجیے كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأن نزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سارو ایک دِين دین پر مَا پھر انہوں اللَّهُ اختلاف کہیں گے نے ان در خوشخبری سنان والا ڈران والا پیغمبر چلایا تو انہوں نے نال برحق کتاب نازل فرمائی تاکہ لوگوں کی اختلافی گلوں کو فیصلہ ہو جائے تو اس کتاب میں اختلاف ان لوگوں نے کیو جنہوں نے یہ کتاب دیتی گئی تھی تو یہ اختلاف انہوں نے صاف صاف نشانی آ جان کے بعد آپ کی دیتی کی وجہ تو کیو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نال ایمان علانا اس حق کی ہدایت دے دیتی جس میں بھی اختلاف کرے تھا کہ اللہ تعالیٰ جس نہ چاہے اس نے سیدھا رستہ کی ہدایت دے دیے أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب كيف؟ تم نے یہ خیال کر لی ہوئے کہ تم جنت میں چلے جائے گا حالانکہ اجو تو انہوں لوگ کا جہ حالات انہوں پر سختی آئیں تگڑی تگڑی مصیبت آئیں اور وہ جھنجوڑیا گیا اس توڑی جے رسول اور وہ لوگ جڑا انہوں نے نال ایمان لیا تھا سارا کہنے لگا اللہ کی مدد کد آئے گی سنو یقین اللہ کی مدد لے رہی ہے يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقون أخذ من خير فللوالدين والأقربين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم النبي صلى الله عليه وسلم یہ تھارا کو پوچھیں یہ کی خرچ کروں تم فرماؤ مال دولت بچوں جو کچھ خرچ کریں وہ حق ہے ماں باپ ہو تو رشتے دار ہو تو یتیمہ ہو تو ہوتافر ہو تو ہو اور سب نیکی ہو جرو بھی کم کریں اللہ تعالیٰ اس میں خوب جانے كتب عليكم القتال وهو كوه لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ہمارا اوپر اللہ کا رستہ نا یاد کرنا فرض کی ہوگی وہ تھوڑا مندو لگے تو ہو سکے میں ایک چیز نہ مندی سمجھے حالانکہ واہ سارا واسطے چنگی ہے تو یوں بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز نہ چنگی سمجھے جب کے بعد سارا واسطے مندی ہے اللہ تعالیٰ جانے اور تم نہیں جانتے يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله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 نال لڑائی کرتا ہی رہے گا اس توڑی کہ کدے اِنہیں وہ بس چلے پاندر یہ سونا سارا دین سے پھر چھوڑے تو سارا بھی جڑو اپنا دین سے پھر جائے پھر وہ مر جائے اس حال میں وہ کافری رہے پھر سے یہی وہ لوگ ہیں جنہ وہ کیو کرتا ہو سب دنیا آخرت دعا پر برباد ہو گیو اور یہی لوگ جہنمی ہیں یہ سدا اسے مرے گا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم بشك ويلو लोग إيمان ईमान ले आया जिन्होंने दीन पीछे अपनो कारोबार छोड़ियो अल्लाह ताला का रास्ता में جہاد کیو یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میزبار ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑو بخشنارو مجھ مہربان ہے يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك يسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون النبي صلى الله عليه وسلم یہ سارا شراب سے جوا کا بارہ میں پوچھیں فرماؤ ان دعا میں بڑو گناہ ہے لوگوں واسطے فائدہ بھی ہے پر انہوں کو گنا کا فائدہ تو بڑو ہے تو سارا کو پوچھیں کہ اللہ کا رستہ میں کیا خرچ تم فرما دو جو اپنا خرچ سے بچ جائے اللہ تعالیٰ اس سارا واسطے کام کھول کھول کے بیان کرے تاکہ تم روز فکر کریں والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم دنیا سے آخرت کا معاملہ ماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا کو یتیموں کا بارہ میں پوچھے ہم فرما دیو جس حالت میں انہوں نے سدھار گئے بڑی چنگی ہے جی تم انہوں نے ہر منگال لڑا لے پھر وہ سارا پائی گئے اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والا اور سدھار کرنے والا چنگی طرح جانے जे अलाह ताला चाहींदो मां तव्हां ओखत मुबाशोर थो बेशक अलाह ताला ज़बरदस्त ऐं हिकमत वारो आहे ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبدل آياته للناس لعلهم يتذكرون تمشير تن أميانات لك نكره جس سے تھوڑی کے بے ایمان نہ لے آئے تو مسلمان گولی بھی مشرق کال فری سے بہتر ہے ارے واہ تمہیں کتنی ہی چنگی لگے کہ تم اپنی کالکریاں نہ بھی مشرق کا نکاح نہ دیو جسے تھوڑی بے ایمان قبول نہ کر لیں تو مسلمان غلام بھی مشرق مرد سے بہتر ہے ہمیں وہ سونا کتنے چنگو لگے یہ مشرق لوگ دفتر یہ مشرق لوگ دو دفتر بنانے جبکہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل انداز جنت سے بخش استر بناوے لوگوں واسطے اپنی آئسان کھول کھول کے بیان کرے تاکہ وہ نصیحت آپ لك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تقررن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب صلی اللہ علیہ یہ سارا گول بارہ میں پوچھیں تم فرما دیو ایک ناپاکی ہے لہذا تم حیض نہ دنوں میں اور کنو جسے تھوڑی پاک نہ ہو جائیں انہوں نے نیڑے نہ جاؤ جس ویلے بھی پاک ہو جائیں پھر تم انہوں کو آؤ جس طرح اللہ نے سونا حکم دیتو ہے بے شک اللہ تعالی پسند کرے توبہ کرن آلانا جب وہ پسند کرے پاک رہن آلانا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين تھاری بیوی تھاری کھیتیاں پھر تم اپنا بڑھ ماں جس رستہ میں جاؤ تو اپنے واسطے اگے اگے جو وہ کچھ کرتا رہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہو تو جان لیو جیسے انہیں اس نال ضرور ملنو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان عالمہ خوشخبری سنا دیو ولا تجعلوا الله عورة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم تم اللہ نام اپنی قسم واسطے بانو نہ بناؤ جس جسم اس کی قسم کر گئے نیکی کرن تقوی اختیار کرن تو لوگوں میں وشکار سنا کرام پہ بچ جائیں اللہ تعالیٰ کو سن ڈالو جان ڈالو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كتبت قلوبكم والله غفور حليم الله تعالى سونا تھاری لگو قسم کا بارہ ماں نہیں پکڑتے جڑی قسم تم دل کا ارادہ نال کرے گا وہ انہوں ضرور تھاری پکڑ کرے وہ اللہ تعالیٰ مجھ بخش نالو کم بنا ہے للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فات غفور رحیم جڑا لوگ اپنی بیویاں کو نہ جان گی قسم کھا چھوڑے ان واسطے چار مہینوں کی مہلت ہے پھر جی اس دوران اپنی گل سے مڑ جائے پھر بے شک اللہ تعالی بخش نالو مجھ مہربان ہے وَإِنْ عَجَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ इसी में دین देने پکو पक्को کر कर پھر بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب सुन डालो جان نالو ہے والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولله الرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم طلاق کا نکال کریں اپنا آپ نہ روک رکھیں جی بھی اللہ تعالیٰ ور تو آپ رب کا جاڑا ور ایمان رکھیں تاں انہاں واسطے جائز نہیں جی بھی اس چیز نہ چھپاویں جی اللہ تعالیٰ نے انہاں کا شکم پیدا کی ہے تو اس مدت میں رکھ لین وہ زیادہ حق ہے جی وہ سلاح کرنی چاہیں کاغذ وہ مردہ و کسی حق ہے جس و شریعت کے مطابق انہوں مردہ وہ حق ہے اور مردہ کاغذیا وہ کچھ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ زبردست ہے ایک مطالعہ ہے صدق اللہ العظیم